قرآن کے ایک سورہ ہے اس کا نام ہے حود اس کا نمبر ہے الیون اس کی آیت one hundred thirteen eleven one hundred thirteen کی ایک آیت ہے ولا ترکن و فتح النار don't incline towards those who do wrong lest you lest the fire will touch you this this lest the fire touch you don't incline towards do wrong lest the fire touch you ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جو غلط کار ہے ورنہ تو وہ آگ پکڑ لے گی یہ اس میں جو لفظ استعمال ہوا رکون رکون کا معنی کیا ہے tilt to to to incline lean یعنی ایک جو اسٹریٹ پاتھ ہے اس سے جھکنا ادھر جھکنا ادھر جھکنا تو رسول اللہ اور صحابہ سے کہا گیا کہ تم جھکاؤ مت کرو اسی پر لگے رہو ایک ہی ایک ہی پوائنٹ پر تو یہاں پر دیکھیں جو ہے کہ آگ پکڑ لے گی تو ایک آخرت کے اعتبار سے ہے لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی ہے کہ بھڑک جاؤ گے سچائی کو سے محروم ہو جاؤ گے یہ مطلب ہے اس کا تو یہ سب رکون ہے جس میں آپ لوگ پڑے ہوئے ہیں یعنی ایک پوائنٹ پہ فوکس نہیں کرتے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں اسی لیے سارے لوگ جو ہے کوئی بڑا کام جب جب موبائل نہیں تھا تبھی بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے بڑے بڑے سائنٹسٹ بڑے مفکر آج کون پیدا ہو رہا ہے آج کون پیدا ہو رہا ہے جب موبائل نہیں تھا تبھی لوگ پیدا ہوئے دیکھیے سارے سائنٹسٹ جو تھے وہ کیا تھے ان کے اندر فوکس تھنکنگ تھی ایک فوکس پر دھیان لگا کر سوچنا مثال کے طور پہ دیکھیے نیوٹن جو فاؤنڈر آف ماڈرن سائنس مانا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچپن میں جب وہ تھا تو اس کو کہتے تھے وول گیدرر وول گیدرر کا مطلب ہوتا ہے کھویا ہوا کھویا ہوا کم بولنا ادھر ادھر نہ بھٹکنا جو کہتے ہیں کھویا ہوا تو بعد کو جب جب نیوٹن اسکول میں پہنچا تب پتا چلا کہ یہ اول گیدرر جو تھا وہ تو وہ بہت بڑی کوالٹی اس کے اندر تھی یعنی he was able to concentrate at a single point چنانچہ بعد کو جب اسے بڑی بڑی ڈسکوریز کی تو اسے پوچھا گیا اس کے بارے میں تو اس نے کہا کہ I have no special sagacity only the power of patient thought اندر کوئی اسپیشل بات نہیں ہے یہی بات ہے کہ میں بہت ہی صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ ایک ہی پوائنٹ پر سوچتا رہتا ہوں I have no special sagacity only the power of patient thought یہ جتنے بھی دنیا میں سپر اچیورس ہیں کسی بھی لائن کے ان سب میں یہ بات ہے کہ وہ اپنا دھیان ہٹاتے نہیں ادھر ادھر ہٹاتے نہیں تو اس دنیا میں انسان آیا ہے دیکھے پھر تو لوٹ کر آنا نہیں ہے پھر کسی زندگی ملنے والے نہیں ہے یہ سپر اپرچونیٹی ہے life people fail to discover life as a super opportunity اصل بات یہ ہے یہ لائف جو ہے اس کو آپ نے دریافت نہیں کیا کہ یہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے جو آپ کو پچاس ساٹھ ستر سال کے لیے ملی ہے اس لیے لوگ اپنے کو کھو رہے ہیں اگر آپ جان لیں کل ایک صاحب آئے تھے میرے پاس کل یا پرسوں تو پہلی بات مجھ سے یہی من گئی you have to discover yourself اپنے آپ کو جانو یہی اونلی اسٹارٹنگ پوائنٹ اپنے آپ کو جانو you have to discover yourself تب کوئی بڑا کام آپ کر پائیں گے بڑا کام کرنے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسکور کریں اور اپنے آپ کو بچائیں ہر قسم کے ڈسٹریکشن سے اور ایک فوکس آپ کا ہو اس فوکس پر آپ لگے ہوئے ہوں